حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا بدفالی شرک ہے اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3538